اسلام کی بنیادی باتیں مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں اور وضو و تیمم سیکھ لیجئے نماز سیکھ لیجئے آج کا جو ہمارے سلسلے کی ترکیب ہے وہ یوں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے دیکھیے نماز میں بعض باتیں بہت ضروری ہوتی ہے وہ تو کرنی ہی ہے اور بعض کام وہ ہوتے ہیں جو نماز سے پہلے کرنے ہوتے ہیں وضو وغیرہ کرنا ہے تہارت حاصل کرنی ہے وغیرہ تو وہ چیزیں جو نماز سے پہلے ہیں وہ ان باتوں کا تفصیلی بیان نہیں ہو پائے گا اور اس کے ساتھ مزید نماز میں کیا نہیں کرنا یعنی ایسی غلطی کریں گے کہ نماز ٹوٹ جائے گی ایسی غلطی کریں گے کہ نماز وقبے تحریمی ہو جائے گی یہ غلطیاں وغیرہ کا بیان نہیں ہوگا صرف ایک طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے اور آج کے سلسلے میں ہم مختصر انداز سے آپ کو دس مدری پھولوں کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ آنے والے سلسلوں میں ہم تفصیلی طور پر یہ دس مدنی گلدستے آپ کو بیان کریں گے تو دس مدنی پھول جو ہے وہ دیکھ لیجئے تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول قیام کے مدنی پھول رکو کے مدنی پھول قومی کے مدنی پھول سجدے کے مدنی پھول جلسے کے مدنی پھول دونوں رکعتوں کے لیے اٹھنے کے مدنی پھول کادا کے مدنی پھول کادا اخیرہ کے مدنی پھول سلام پھیرنے کے مدنی پھول تو اب ہم چل رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے مدنی پھولوں کی تفصیل کی طرف دکھائیے تکبیر تحریمہ کے اندر شرائط نماز کا پایا جانا آداب نماز و زینت نماز کا لحاظ نمبر تین نیت کے الفاظ کے نا نمبر چار دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ نمبر پانچ نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھنا نمبر چھ کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا سات انگلیوں کو نارمل چھوڑنا نمبر آٹھ ہتیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ کبلا رخ ہونا نمبر نو سر جھکا ہوا نہ ہونا اسلامی بہنوں کا فرق دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیے ایک اہم مداری پھول کی طرف توجہ رہے ہم اپنے اس سلسلے کے اندر ہر ہر رکن میں اسلامی بہنوں کا فرق بھی بیان کرتے جائیں گے اور اس انداز سے ہم یہ سلسلہ مکمل کریں گے شرائط نماز کا پایا جانا یہ جیسے تکبیر تحریمہ کے ہم نے کچھ مدری پھول آپ کو بیان کیا اب اس میں ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کو مختصر طور پر بیان کریں گے شرائط نماز کا پایا جانا مدنی گلدستہ دیکھیے نماز کی چھ شرطیں طہارت ستر عورت استقبال قبلہ وقت نیت تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط کی تفصیل لازمی بات ہے یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور ہم آپ کو بیان کر چکے کہ ہم بہت مختصر انداز سے یہ لے کر چلیں گے آداب نماز و زینت کا لحاظ رکھنا آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں خود زینت عند کل مسجد کہ نماز کے لیے زینت حاصل کرو اس ضمن میں صدر الفاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے خزان الرفان شریف میں فرمایا کہ مثلا کپڑے پہننا کنگھی کرنا خوشبو لگانا یہ بھی نماز کے لیے زینت میں شامل ہے تکبیر تحریمہ میں شرائط نماز کا پایا جانا آداب نماز و زینت کا لحاظ رکھنا نیت کرنا آئیے نیت کرنے کے تعلق سے مدری گلدستہ دیکھتے ہیں نیت کرنی ہے مثلا عشاء کے فرض کی نیت کرتے ہیں تو میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز چار اکاط فرض واسطے اللہ کے آگے چلتے ہم دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھنا مدنی گلدستہ دیکھیے اس طرح کھڑے ہو جائے کہ چار انگلیوں کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو چار انگل کا فاصلہ آپ نے اس مدنی گلدستے کے ذریعے دیکھا ہے اب آپ نماز شروع کرنے کی طرف جا رہے ہیں نگاہ سجدے کی جگہ کر لیجئے کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے انگلیوں کو نارمل چھوڑنا ہے ہتیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا ہے سر آپ نے جھکا ہوا نہیں رکھنا بلکہ سر آپ نے سیدھا رکھنا ہے آئیے اب آپ اس کا مدنی گلدستہ دیکھیے نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے یہ مستحب ہے اب آپ نے نظر تو وہاں رکھنی ہے ساتھ ساتھ اب آپ کا یہ سلسلہ بھی ہوگا کہ آپ نے ہاتھ کس انداز سے اٹھانا ہے اس کا مزہ گلدستہ بھی دیکھ لیجیے آپ اس طرح اٹھانے ہیں کہ یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو تک لگ جائیں یا کانوں کی لو تک پہنچے اور انگلیاں اصلی حالت پر ہوں اور کعبے کی طرف ہوں اس طرح مختصر طور پر ہم آپ کو طریقہ کار بیان کر رہے ہیں اور اسلائی بہنوں کا فرق یہ ہے کہ یہ دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی نہ کہ کان تک اٹھائیں گی آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں یہ دو ہاتھ مدنی منی نے اٹھائے اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے اسلائی بہنوں کے اور ہاتھ کندھوں تک اٹھیں گے اب آپ کہیں گے کہ اسلامی بہنوں کا فرق ہمیں کیوں بتانا ہے بھائی آپ اسلامی بھائی ضرور ہوں گے آپ کے گھر میں اسلامی بہنیں ہوں گی اور کوئی مدنی منوں کے والد صاحب بھی تو ہوں گے ہی تو ہمیں یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے اپنی محارم کی نمازوں کی اصلاح کی غرض سے اور اپنی مدنی منیوں کی تربیت کی غرض سے اسی طرح ہمشیرہ ہیں آپ کی آپ کے جو محارم ہیں ان کو آپ مدنی پھول بیان کر سکے اس وجہ سے آپ کو بھی اسلامی بہنوں کے فرق کا کو معلوم ہونا چاہیے اب ہم چل رہے قیام کے مدنی پھولوں کی طرف لب سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ چھوڑنا ہے لب سے اکبر کی راہ کے ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے زور سے کچھ زور سے باندھنا ہے الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اگل بغل اس کا طریقہ آپ کو انشاءاللہ شاء رحمان دکھایا جائے گا تراوح کرنا ہے یہ کیا ہوتا ہے کس طرح کرنا ہے اس کا بھی انشاءاللہ شاء رحمان آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا پھر آپ نے سنا تعوض تصویہ کراعت آمین وغیرہ یہ کہنا ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اللہ اکبر یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے اور الٹا ہاتھ نیچے ہو سیدھا اوپر ہو اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل جبکہ تین انگلیاں الٹی کلائی کی پر ہو اس طرح ہاتھ باندھنے اب آپ کو ہاتھ باندھنے کا انداز بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھ کس انداز سے باندھنے ہیں لیکن یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ان چیزوں کی مشق کرنی پڑے گی صرف ایک بار دیکھ لینا سن لینا کافی نہیں ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ یاچ قاضی ڈاٹ کام پر آپ آئیے امیر السنت کے مدنی مذاکرے امیر السنت کے آڈیو بیانات امیر السنت کے تحریری رسائل ترجمہ شدہ رسائل ڈب مدنی گلدستے امیر السنت کے کتب و رسائل آڈیو بکس میں بولتی کتاب کی صورت میں آپ کو اس لوکیشن پر اس ویب سائٹ پر مل جائیں گے W W W dot Ilyas Qadri dot com امیر السنت کے میموری کارڈ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکر آپ کے ساتھ ہو آپ اس ویب سائٹ پر آئیے ان شاء اللہ الرحمان آپ کو آپ کی بہت ساری چیزیں یہاں پر مل جائیں گی اب ہم نے تراوح کرنا ہے تراوح کیا ہوتا ہے کس طرح کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھیں اس میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے یعنی تم نے کہ کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دے کبھی الٹے پاؤں پر وزن دے لیکن یہ احتیاط کریں گے دوسروں کو پتا نہ چلے کبھی یوں ہو گئے آپ یوں ٹیڑھے پلے ہوتے رہیں گے تو لوگوں کی نظر کھینچے گی بلکہ آپ جیسے الٹا پاؤں تھوڑا لوز کریں گے ڈھیلا کریں گے نا تو خود سیدھے پاؤں پر وزن آ جائے گا کبھی سیدھے پاؤں پر کبھی الٹے پاؤں پہ یہ میں کر رہا ہوں لیکن شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا اب آپ نے سنا تعوض تصویہ قراءت وغیرہ آمین بسم اللہ شریف وغیرہ جو پڑھنا ہوتا ہے اور اس کی جو ترکیب اور مسائل ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہوگا قیام میں اسلامی بہنوں کا فرق الٹا ہاتھ سینے پر چھاتی کے نیچے رکھنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھنا قیام میں الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے یہ سنت ہے مدری گلدستہ دیکھیے چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھے کہ الٹی ہتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رہے تو یہ آپ کو مدنی منڈی باندھ کے بتائیے اے دیکھیے اس طرح تو یہ امیر سنت کی نواسی ہیں جن کا عملی طریقہ بھی ساتھ چل رہا ہے اسلامی بہنوں کے تعلق سے اب ہم قیام کے مدنی پھولوں کے بعد ہم رکو کے مدنی پھولوں کی طرف الحمد پہنچ چکے ہیں رکو کے مدنی پھول اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا اختتام تکبیر یعنی اللہ اکبر کی راہ رکو میں ہونا پیٹ اچھی طرح بچھی ہونا کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے اس کے لیے کونیا سیدھی رکھنا مددگار ہے گٹھنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا سر اونچا نیچا نہ ہونا قدموں پر نظر ہونا ٹانگیں سیدھی ہونا تین مرتبہ سبحان اور وب بیل کہنا اسلامی بہنوں کا فرق رکو میں تھوڑا جھکنا گٹھنوں پر ہاتھ رکھنا انگلیاں ملی ہوئی رکھنا پاؤں رکھنا تو یہ رکو کے آپ کو جو کچھ مداری پھول لکھوائے گئے وہ اس وجہ سے کہ آپ کو اصل مداری پھول یاد رہے کہ کیا کام کرنا ہے اب یہ کس طرح ہوگا کہ تکبیر رکو میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا اختتام تکبیر پر رکو کہنا پیٹ اچھی طرح بچھی ہونا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا انگلیاں پھیلی رکھنا سر اونچا نیچا نہ رکھنا قدموں پر نظر رکھنا ٹانگے سیدھی ہونا آپ نے کبھی گاڑی چلائی ہے گاڑی کس طرح چلتی ہے گاڑی کے اندر لازمی بات ہے آپ کو اسٹیئرنگ بھی پکڑنا ہے آپ کو گیئر بھی کنٹرول کرنا ہے ایکسیلیٹر پر پیر بھی رکھنا ہے بریک پر پیر بھی رکھنا ہے سائڈ میرر بھی دیکھنے ہیں فرنٹ کو بھی دیکھنا ہے بیک میرر کو بھی دیکھنا ہے اور اس انداز سے آپ نے گاڑی چلانی ہے نہ گاڑی کسی کو مارنی ہے نہ کسی کی گاڑی آپ کی گاڑی کو لگنی چاہیے اتنے سارے کام ایک وقت میں کر رہے ہوتے اور دنیا میں کروڑوں لوگ گاڑی چلانے والے مل جاتے ہیں تو نماز کے اندر ایک وقت میں کئی کام کرنے ہوتے ہیں عبادت کی اہمیت اگر ذہن میں ہوگی تو ایک وقت میں کئی کام ہو سکیں گے یہ سارا کام جو کرنا ہے اس کا ایک ہی مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں بڑے آرام سے ہو جائے گا اگر مشق کی ہوگی آپ نے جذبہ ہوگا علم ہوگا تجربہ ہوگا چار چیزیں ضروری ہیں آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اللہ حکم میں دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گرفت میں لینا انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں نظر پاؤں کے پر ہو اور کمر بالکل سیدھی ہو دونوں پاؤں میں بالکل خم نہ ہو اور سر جو ہے وہ کمر کی سیدھ میں ہو رکو تک آپ پہنچ چکے ہیں اسلامی بہنوں کا فرق سن لیجئے رکو میں تھوڑا جھکنا گٹھنوں پر ہاتھ رکھنا انگلیاں مدھی ہوئی رکھنا پاؤں جھکے رکھنا آئیے ہماری طریقہ دیکھتے ہیں رکو میں عورت اس ٹائم میں تھوڑا سا جھکے گی اور گھٹنے پر ہاتھ رکھے گی گھٹنے کو پکڑے گی اور گھٹنے تھوڑے سے آگے کو جھکے رکھے قومے کے مدنی پھول رکو کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو کوما کہتے ہیں امام و منفرد کا سنی اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا یعنی سنی علیمن حمیدہ نمبر دو حمیدہ کی ہا پر سیدھا کھڑا ہونا نمبر تین مقتدی کا اس وقت اللہم ربنا الحمد کہنا نمبر چار کھڑے ہو کر منفرد کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا امام و مختدی کا تعدیل ارکان کرنا ہاتھ لٹکائے ہوئے ہونا اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کا ایک ہی انداز ہے قومی کا تو امام اور منفرد یعنی ایک امام صاحب ہیں اور ایک آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ امام نہیں بنتے ہو کبھی امامت کا آپ کو اتفاق نہ ہو لیکن اکیلے نماز تو پڑھتے ہوں گے تو طریقہ یہ دیکھ لیجئے کہ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کا سمی اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا اور حمیدہ کی یہاں پر سیدھا کھڑا ہونا آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ تو سمی اللہ کہیں گے اور سمی اللہ کی سین سے آپ کا سفر شروع ہوگا اور حمیدہ کی ہا پر آپ کا سفر کھڑا ہونے کا یہ مکمل ہوگا یہ ہے امام صاحب اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے جب آپ جو ہے وہ پیچھے ہیں پیچھے اس امام کے تو اب آپ کہیں گے اللہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے مدنی گلدستہ دیکھیے اللہ ربنا تو اب آپ جب مختی ہیں پیچھے ہیں امام کے تو آپ نے اس انداز سے کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو کر جب اکیلے نماز پڑھیں نہ یہ امام کی بات ہو رہی ہے نہ پیچھے اس امام والے کی بات ہو رہی ہے امام اور مختدی کے علاوہ اکیلے نماز پڑھنے والے اور اسلامی بہنیں انہوں نے اکیلے ہی نماز پڑھنی ہے تو یہ کھڑے ہونے کے بعد اللہ ربنا ہم کہیں اور تعدیل ارکان اور ہاتھ کا لٹکانا یہ بھی اسی میں شامل ہے دکھائیے اللہ ولک الحمد یہ یاد رکھے کہ یہاں ایک مدری پھول سمجھ لیجئے کہ تعدیل ارکان کا معنی ہے رکو سجدہ کوما جلسہ کوما کیا رکو کے بعد کھڑے ہونا جلسہ کیا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ان چاروں اسٹیپس میں ان چاروں جگہوں پر آپ کو ایک تسبیح کے مطابق رکنا ہے کہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے اب جب آپ نے کے مطابق اکیلے نماز پڑھے سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ ربنا ولک الحمد یہیں کھڑے کھڑے کہنا ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے تو آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا اور امام اور مقتدی کو جب امام صاحب سمی اللہ علیمن حمیدہ کہا کھڑے ہو گئے مقتدی پیچھے اس امام کے جو ہیں وہ انہوں نے کہا اللہ ربنا کل الحمد کھڑے ہو گئے اب یہ تھوڑا سا ایک تصویر کی مقدار ٹھہرے تاکہ تعدیل ہو جائے جو کہ واجب ہے پھر آپ سجے کی طرف جائیں تفصیلات انشاءاللہ اللہ رحمان آپ اگلے سلسلے میں دیکھ سکیں گے اور سجدے کے مدنی پھولوں کی طرف آتے ہیں ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا اختتام تکبیر سجدے میں کرنا اللہ اکبر یہ کہیں گے اور آپ سجدے میں پہنچیں گے سجدے میں جانے کے لیے سیدھی طرف زور دینا پہلے دونوں گٹھنے ایک ساتھ پھر ہاتھ پھر پیشانی رکھنا ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہو رانے پیٹ سے کلائیاں زمین سے بازو کروٹوں سے جدا ہو اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے ملانا سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو نظر ناک پر رکھنا پاؤں کی دسوں انگلیوں کا پیٹ کبلا رخ زمین پر لگانا تین بار سبحان ربی کہنا اسلائی بہنوں کا فرق سمٹ کا سجدہ کرنا بازو کروٹ سے پیٹ رانوں سے ران پنڈلیوں سے پنڈلیاں زمین سے ملانا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ دیکھیے پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں اور اس کے بعد ناک اس کے بعد مستحب ہے کے سجدے میں جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا ہے اللہ اکبر ہتیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہو رانے پیٹ سے کلائیاں زمین سے بازو کروٹوں سے جدا ہو صف میں ہو تو بازو کروٹ سے ملا رکھنا مدنی گلدستہ دیکھیے ہاتھ کی انگلیاں بھی اعتدال کے ساتھ ہوں اور قبلہ رخ ہو دونوں ہاتھ جو ہے ان کے بیچ میں سر ہونا چاہیے اور پیٹ رانے کے کھلے ہوئے ہوں کروٹوں سے بازو جدا ہو البتہ امام کے ساتھ سف نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے لوگ آپ کے آس پاس ہیں دوسرے نمازی تو اس وقت بازو جو ہے اس طرح کروٹوں سے ملا لیں گے ورنہ کھلے رکھیں گے سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا کے زمین کی سختی محسوس ہو نظر ناک پر رکھنا پاؤں کی دسوں انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ زمین پر لگانا دیکھتے ہیں اس کا منظر سجدے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے اے اس طرح کی یہ ہڈی لگی ہوئی میری اب زمین کی نوک لگی ہوئی نہ الگ بات ہے لیکن ہڈی لگنی ضروری ہے تو ناک کی نوک کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی اس طرح پیشانی زمین پر جمی بھی ہونی چاہیے ناک کی ہڈی پر نظر ہونی چاہیے اسی طرح پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ جائے اور اس کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو اور ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اسلامی بہنوں کا فرق جو ہے اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں سمٹ کر سجا کرنا بازو کروٹ سے پیٹ رانوں سے پنڈلیاں زمین سے ملا دینا اور انہوں نے دونوں پیر جو ہیں وہ سیدھی طرف نکالنے آئیے ان کا طریقہ دیکھتے ہیں اسلامی بہنیں عورتیں سجدہ سمٹ کر کریں یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ ران سے ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں سجدے اور قاعدے یعنی اتحیات دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں جلسے کے مدنی پھول تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گٹھنے اٹھانا سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا نظر گود میں رکھنا اللہم مغفر لی کہنا سلائی بہنوں کا فرق دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالنا الٹی سرین پر بیٹھنا سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی رانگ پر رکھنا یہ کیسے رکھنا ہے یہ آپ میں دیکھیں گے پہلے تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا ہے اور پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گٹھنے وغیرہ جو رکھنا ہے اس کا آپ کو ہم مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں اب اللہ ہو کر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا ہے پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک پھر دونوں ہاتھ اللہ اکبر اس انداز سے آپ اٹھیں گے سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا یہ مزاری گلدستہ دیکھیے سجا کرنے کے بعد جب اٹھیں گے سیدھے پاؤں کا پنجا اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہے اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے تو اس انداز سے ہم نے جلسے میں کادے میں بیٹھنا ہے یہ جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کادے میں جو آپ دو رکھتے مکمل کرنے کے بعد بیٹھیں گے اس کا طریقہ بھی یہی ہے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا نظر گود میں رکھنا اللہ فرلی کہنا مدنی گلدستہ دیکھیے جلسے میں دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے جلسے میں نظر گود میں ہونی چاہیے جلسے میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا واجب ہے جلسے کے درمیان یہ پڑھ لیں اللہ فرلی لی تو جلسے میں جب اللہ مغفرلی کہہ لیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا اسلامی بہنیں دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالیں گی الٹی سرین پر بیٹھنا سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا الٹی کے نیچے کچھ بیچ کی طرف رکھیں گی آئیے اس کا مزے گلدستہ دیکھتے ہیں الٹی سرین پر بیٹھے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں اس دوران اللہ فرلی پڑھ لیں تو بہتر ہے دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے مدنی پھول تکبیر اسی انداز سے کہنا پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا الٹی طرف زور دیتے ہوئے کھڑے ہونا کادہ اخیرہ تک مکمل نماز کرنا اسلائی بھائی اسلائی بہنوں کو ایک ہی انداز سے کرنی ہے آئیے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس میں بھی زمین پر ہاتھ نہیں رکھیں گے پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناف اس کے بعد دونوں ہاتھ اور پھر گھٹنے اور الٹے پاؤں پر وزن دینا ہے زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہیں اٹھیں گے اگر کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو تو مستحب سجے سے اٹھتے ہوئے الٹی طرف زور دینا ہے اس طرح تکبیر آپ کی سجدے سے شروع ہو کر قیام تک ختم ہوگی اس انداز سے آپ نے کرنا ہے اب آپ کی جو دوسری رکعت ہے رکو اور اس کے بعد سجدے کرتے ہوئے آپ نے دوسری رکعت مکمل کرنی ہے کادا ہے اور آخری رکعت کے بعد جو بیٹھیں گے وہ کادا اخیرہ ہوتا ہے دو رکعت کے بعد بھی بعض اوقات کادا اخیرہ ہو سکتا ہے اس کے مدنی پھول جلسے کی طرح بیٹھنا الٹا پاؤں بچھا کر سیدھی سرین پر بیٹھنا سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا انگلیاں نارمل اور گٹھنوں کے پاس رکھنا نظر گود پر رکھنا شہادت کا اشارہ کرنا لا سے پہلے چنگلیاں اور پاس والی کو بند کرنا انگوٹھا اور بیچ کی انگلیوں کا ہلکا بنانا لا پر کنے کی انگلی اٹھانا پر گرانا اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے کرنا ہے اسلامی بہنوں کا جو فرق بیان ہوا تھا جلسے کی طرف دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنا الٹی سرین پر بیٹھنا سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی کے نیچے رکھنا کچھ نیچے کی جانب رکھنا تو یہ ہم جلسے میں بیان کر چکے ہیں ابھی صرف انگلی اٹھانے کا طریقہ عملی طریقہ دکھایا جائے گا دکھائیے انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا ہلکا بنا لیں اور چھوٹی انگلی اور اس کی برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دیں اور لا پر انگلی سیدھی اٹھائیں اور الا پہ گرا دیں اشہد اللہ الہ إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله میں کس طرح انگلی اٹھانی ہے وہ آپ کو نے عملی طریقہ دیکھا اب ہمارا اگلا اخیرہ آخری رکعت میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ قادہ اخیرہ ہوتا ہے قادہ اخیرہ میں اس کے بعد التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا پھر دعا پڑھنا یہ پڑھنی ہوگی آپ کو اس کے بعد سلام پھیرنے کے مدنی پھول السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا پہلے سیدھی پھر الٹی طرف سلام ہر طرف رشتوں وغیرہ کی نیت کرنا پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا اس کا عملی طریقہ دیکھیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کا طریقہ ایک ہی ہے پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں گے پھر الٹی طرف اور سلام میں یہ نیت کریں گے کہ یعنی کہ اگر با جماعتیں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کی نیت کریں گے اور جس طرف امام ہوگا اس طرف امام کی بھی سلام کی نیت کریں گے اسی طرح الٹی طرف بھی نیت کریں گے جو نمازی ہیں ان کی اور امام اگر الٹی طرف ہے تو اس کی بھی نیت کریں گے اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اب مقتدیوں کی نیت کی حاجت نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سلام ہوئے فرشتوں کی نیت کریں گے السلام السلام علیکم علیکم اللہ اللہ الحمد للہ نماز کا مختصر عملی طریقہ اسلامی بھائیوں کا اور اسلامی بہنوں کا ہم نے دیکھا ہے اس کے اب ہم آپ کو مدری گلدستے بھی دکھائیں گے اور اس میں کچھ اس میں تفصیل ہوگی مگر یہ صرف نماز کا عملی طریقہ ہی ہوگا نماز کے اور بہت سارے مسائل ہیں